روح کا علاج مجاہدین میں استغفار کی مہم چلانے پر چند ضروری باتیں نمبر ایک کیا مجاہدین نے جہاد چھوڑ دیا ہے اب وہ استغفار میں لگ گئے ہیں جی نہیں قرآن پاک میں مقبول مجاہدین جن کا خریدار اللہ تعالی ہے ان کی پہلی صفت عطائیبون بیان فرمائی ہے یعنی توبہ استغفار کرنے والے نمبر دو پہلے کریمہ طیبہ کی مہم چلی کیا اس کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا کہ استغفار کی مہم میں لگ گئے جی نہیں یہ قرآن پاک کی ترتیب ہے کلمہ پکا کرو اور پھر استغفار میں لگ جاؤ ملاحظہ فرمائیں سورہ محمد آیت انیس فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم آیت کا ترجمہ سو تو جان لے کہ کسی کی بندگی نہیں سوائے اللہ کی اور معافی مانگ اپنے گناہ کے واسطے اور ایماندار مردوں اور عورتوں کے لیے اور اللہ کو معلوم ہے بعض گشت تمہاری اور گھر تمہارا یہ آیت اور اس کا ترجمہ دو چار بار ضرور پڑھ لیں دل کو حقیقی مزہ آ جائے گا الحمد للہ کلمے کی برکت سے استغفار کی توفیق ملی ہے اور استغفار کلمے پر یقین میں اضافہ کرتا ہے اور رکاوٹیں دور کرتا ہے نمبر تین نفس پوچھے گا میں نے اتنے گناہ تو نہیں کیے کہ ہزاروں بار استغفار کروں تو اسے تنہائی میں لے جائیں اور اسے اس کی ہر وہ حرکت یاد دلائیں جو اس نے ہمیں جہنم اور ذلت میں ڈالنے کے لیے کی تب تو وہ نہیں تھکا اب جب عبادت کا وقت آیا تو تھکتا ہے اس سے پوچھیں ظالم کون سا دن ایسا ہے جب تو نے مجھے برباد نہیں کیا کبھی ایک دن کی پانچ نمازیں بھی ایسی ادا کرنے دیں جن میں کامل خوشو اور اخلاص ہو کہ میں وہ نمازیں اپنے عظیم مالک کو پیش کر سکوں جھوٹ غیبت بد زبانی بد نظری ریاکاری مال کی لالچ اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیروں سے امیدیں باندھنا ظالم تیرے کس کس ظلم کو یاد کروں بس اسی طرح یاد کرتے جائیں یہاں تک کہ نفس رونے لگے اور اللہ تعالیٰ کا یہ باغی توبہ کرنے لگے نمبر چار گناہوں نے ہمیں بیکار کر دیا یہ ہر وقت شہوت کے وساوس کیوں ہیں یہ وہ بدبودار کیڑے ہیں جو گناہوں نے ہماری روح میں پیدا کر دیے ہیں یہ بے چینی اور پریشانی کیوں ہے یہ وہ زخم ہے جو گناہوں نے ہمارے دل پر لگا دیے ہیں یہ مایوسی کیوں ہے یہ وہ فالج ہے جو گناہوں نے ہماری روح پر ڈال دیا ہے یہ سستی کیوں ہے یہ وہ میل ہے اور جالے ہیں جو گناہوں نے ہمارے دل پر تان دیے ہیں استغفار وہ صابن ہے وہ پانی ہے جس سے ہم روح اور دل کو دھوتے ہیں اور وہ مرہم ہے جس سے ہم اندرونی زخموں کو بھرتے ہیں نمبر پانچ قرآن پاک سمجھاتا ہے کہ دل بھی بیمار ہوتے ہیں دلوں کی زندگی اور صحت کن چیزوں میں ہے فرائض کی ادائیگی تلاوت ذکر کلمہ طیبہ استغفار درود شریف صالحین کی صحبت نمبر چھ نفس اور شیطان نے ہمیں جسم کی فکر میں ڈال دیا ہے مال کی فکر عزت کی فکر شہوت کی فکر نام نمود کی فکر دنیاوی مستقبل کی فکر اب مسلمانوں کو اسلام کی فکر نہیں رہی اسلام کی دعوت اسلام کی عزت اسلام کے غلبے کی فکر ذاتی خواہشوں نے ہمیں زمین و آسمان میں بے قدر اور بے قیمت کر دیا ہے اسی لیے قرآن پاک کے اوراق جڑ رہے ہیں اور ان کی راکھ ہمارے نفس پرستی پر رو رہی ہے ہزاروں بہنیں بے عزت ہوئیں اور جیلوں میں سسکتی ہیں ہر تحریک کے شہداء کا خون ہم سے سوالات کر رہا ہے کہ ادنا سی خواہشات نے تمہیں مار دیا پس بھائیو استغفار کر کے اپنے مالک کو منانے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری حالت پر رحم ہو